لال ناک والا رینڈیا روڈول ایک وقت کا قصہ ہے نارتھ پول میں کہیں سینٹ نکلس عرف سینٹا رہتے تھے وہ ابھی بھی وہاں رہتے ہیں کے ساتھ اور بونی اور رینڈیا سینٹا کے ساتھ ہی رہتے ہیں بونی اور رینڈیا سینٹا کے ساتھ مشغول رہتے تحفوں کا انتظام کرنے میں پر اس دفعہ کرسمس کا عالم کچھ الگ ہی تھا سینٹا کو خود ہی ایک بہت ہی خاص تحفہ ملنے والا تھا ایک سرد رات کو ایک بہت ہی پیارا چھوٹا سا رینڈیئر پیدا ہوا اس کا نام تھا روڈولف پر یہ چھوٹا بچہ باقی رینڈیئر کی طرح نہیں تھا وہ پیدائشی ہی ایک لال چمکتی ناک کا مالک تھا پر روڈولف کو اس کا علم نہیں تھا کہ وہ کیوں خاص ہے کیا تم نے روڈولف کو دیکھا ہے اس کی ناک کتنی عجیب ہے نا اتنی لال اور چمکتی ہوئی ناک بالکل جو کر کی مانے اور اتنی بڑی ہے کسی بھی رینڈیئر کی ناک اتنی چمکتی اور بڑی نہیں ہوتی ذرا دیکھو تو کتنی عجیب غریب لگتی ہے سبھی رینڈیئر روڈول کی ناک کا مذاق اڑاتے انہیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ روڈولف کو اس سے بہت تکلیف ہوتی تھی روڈولف ہمیشہ اداس رہتا کیوں کہ وہ الگ سا دکھتا تھا اور اسے تنہا چھوڑ دیا گیا تھا میری ناک اتنی چمکتی اور لال کیوں ہے سب میرا مزاق اڑاتے ہیں کوئی میرے ساتھ نہیں کھیلتا میں تیار کر رہا تھا دنیا بھر میں اڑنے کو بونے بہت مشقت کر رہے تھے کچھ برف ہٹا رہے تھے جبکہ کچھ تحفوں سے سینٹا کا بیگ بھر رہے تھے اور شرارتی اور اچھے بچوں کی فہرست کا معائنہ کر رہے تھے او ہو ہو ٹھیک ہے سب لوگ رخصتی سے پہلے ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے ہاں ہاں وہ سب تیار ہو رہے ہیں آپ اپنے بارے میں تو سوچیے آپ کا سوٹ کہاں ہے کیا آپ نے اپنے بالوں اور داڑھی کو کنگھی کی ہے میں ہاں میں بس وہی کرنے کے لیے تیار ہو رہا ہوں فکر مت کرو اس میں مجھے زیادہ وقت نہیں لگے گا میرے پیارے میاں آپ کے پاس کچھ ہی منٹ بچے ہیں اور ہر سال ہمیں آپ کا سوٹ اور بڑا اور بڑا بنانا پڑتا ہے تبھی سینٹا کا سب سے دانش مند بونا پیپامسٹک سینٹا کے پاس دوڑا آیا بہت ہی فکر مند اور پشیمان لگتے ہوئے سینٹا مسز کلاس میں ایک برے خبر لایا ہوں ایسا لگتا ہے جیسے پوری دنیا میں گھنا کوہرا چھایا ہے اتنا گھنا کہ ہمارے اپنے رینڈیئروں کی آنکھیں بھی ان کے آر پار نہ دیکھ پائیں گی او نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے آج رات ہی مجھے یہ سب تحفے پہنچانے ہیں دنیا کے سارے بچے ان کا انتظار کر رہے ہیں اب ہم کیا کریں اوچ ہمیں کچھ تو سوچنا ہوگا ہم بس یہاں بیٹھے نہیں رہ سکتے کیا کوئی مدد کر سکے گا کیا ہم آگے کوئی روشنی لگا سکتے ہیں نہیں بتی گر جائے گی شاید ہم ایک چھوٹے رینڈیئر کو آگے استعمال کر سکیں ان کی آنکھیں شاید کوہرے کے آر پار دیکھ سکیں نہیں چاہے وہ کتنے بھی چھوٹے کیوں نہ ہوں یہ کوہرا ان کے لیے اتنا گھنا ہوگا کہ وہ اس میں سے آر پار نہیں دیکھ پائیں گے تو پھر آپ کوئی منصوبہ تیار کر کے لائیے آپ کیا سوچ سکتے ہیں میرے خیال سے میں نے ہر ڈھونڈ لیا ہے اے دوست روڈال آج رات تمہارا کیا منصوبہ ہے امید ہے تمہارے پاس وقت ہوگا کچھ بھی خاص نہیں سینٹا آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہے مجھے اپنے سبھی ریڈیس کے نام معلوم ہے آپ یہ کیا کر رہے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے آپ نے کچھ سوچا ہے مطمئن رہو میری بیوی روڈالف آج ہماری مدد کرے گا کیا تم میرے سریک کی رہبری نہیں کرو گے سینٹا کی پیشکش سن کر روڈالف حیران ہو گیا وہ اس کی امید نہیں کر رہا تھا اس نے دیکھا اس دوران جب دوسرے رینڈیا سکتے میں آ گئے تھے ساتھ ہی پیپر بھی پر سینٹا کو اپنے منصوبے پر اطمینان تھا میرے خیال سے میں یہ نہیں کر سکتا ہوں مجھے کوئی تجربہ نہیں ہے بکواس تم بالکل صحیح ہو ہمیں آج رات تمہاری ضرورت ہے آؤ روڈالف رہنمائی کرو تم بھی تیار ہو جاؤ پیپر پیپا اور مسز کلوز نے روڈالف کو دوسرے رینڈیئر کی طرح تیار کیا کیا آپ کو اس بارے میں اطمینان ہے ہاں مائی ڈیئر مجھے یہ احساس ہو رہا ہے وہ اور اس کی روشن ناک اب ہمیشہ کے لیے ہماری رہنمائی کرے گی تب جانے کے لیے تیار ہو رکو رکو بس ایک منٹ حفاظت پہلے چلو Dasher Dancer Prancer Vixen Comet ٹیوپر اور روڈال اب پوچھ کے اوپر جاؤ اب دیوار کے اوپر اب بھاگے چلو بھاگے چلو بھاگے چلو صاحب سینٹا کی سلے آہستہ آہستہ بڑھی اور پھر وہ رات کے آسمان میں اڑ گئی روڈولف گھبرایا ہوا تھا اسے اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ کیا کرنے والا ہے دوسرے رینڈیس اسے گھور رہے تھے ان سب کو اس کا علم ہو گیا تھا کہ روڈولف کتنا خاص ہے اور انہیں اس کا مذاق اڑانے کا احساس جرم محسوس ہوا جیسے رات اور سیاہ ہوئی کوہرا اور گھنا ہو گیا روڈولف اور دوسرے رینڈیئرز دیکھنے کے لیے جدوجہد کر رہے تھے روڈولف سینٹا کلوز کی طرف مڑا جو اس کی اور دیکھ کر مسکرا رہے تھے اب میرے بچے جب کوہرا اپنے پورے سباب پر تھا روڈولف نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اس کا لال ناک اور روشن ہو گیا پہلے سے کہیں زیادہ چمکنے لگا اس نے آگے کا راستہ روشن کیا سینٹا اور دوسرے رینڈیئرز کے لیے انہوں نے روڈولف کی حوصلہ افزائی کی روڈولف کے چمکیلے لال ناک اور دوسرے کی مدد سے سینڈا دنیا بھر میں ہر بچے کے لیے توحفہ پہنچا سکا میں نے کہا تھا کہ نہیں تم خاص ہو میرے بچے تم اب سے ہمیشہ میرے سرے کی رہنمائی کرو گے اپنی چمکدار چمچماتے ناک کے ساتھ تم میرے کرسمس کا توحفہ ہو پھر جیسے کی ہوا اب روڈالف ہمیشہ کے لیے سینٹا کے سلے میں آگے چلتا رات بھر کوہرے میں برف میں روڈولف ہمیشہ ان سب سے آگے ہوتا ان کی رہنمائی کرنے کے لیے کیا یہ کمال کی بات نہیں ہے روڈالف ہمیشہ اپنی ناک کے بارے میں فکر مند رہتا اور دیکھو وہ کتنا خاص و خاص بن گیا دن کے آخر میں کسی نے اسے سب سے انوکھا بنایا تھا تو اگلی دفعہ اگر آپ آسمان میں اوپر دیکھیں گے اور سینٹا کی سلے کو رات بھر اڑتا دیکھیں گے دیکھیں اگر آپ کو روڈولف کا چمکدار چمکتا ہوا ناک ملے کیونکہ یقیناً وہ تاریخ میں شامل ہوگا